دیکھو یہ شاعر عام شاعر مت سمجھو ان کو اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہیں درد دل رکھتے ہیں ان کی اشعار سے کتنا قرب بڑھ رہا ہے اس لیے بتا دیا کہ بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں ٹوپی بھی ان کے پاس وہی ہے خان کا روزہ روزہ کے سامنے حاضری ہوئی اس وقت جو تاثرات ہوئے وہ پیش کرتا ہوں روزہ مبارک پر جو اشعار ہوئے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سے جو تاثر سے اشعار ہیں سمجھ لو کہ بس کان کھول لو جاری میں نہیں رہا دعا فرمائی کہ سب یاد آ جائے یاد آ جائے اس جہاں کی ہر ایک شعے سے منہ موڑ اس جہاں کی ہر ایک شعر سے منہ موڑ کر سبز گم بد کو ہم دیکھتے رہ گئے سبز گم بد کو ہم دیکھتے رہ گئے دل میں ہو بے نبی لب پہ سلے ہو کے با چشم نم دیکھتے رہ گئے ہو کے با چشم نم دیکھتے رہ گئے روزے پاک پر حاضری جب ہوئی پنڈیاں تھر تھرانے لگی اس گھڑی سر تھر تھرانے لگی اس گھڑی آنکھ نیچی ہوئی اور دل جھک گیا آنکھ نیچی ہوئی اور دل جھک گیا اپنے سر کو بھی خم دیکھتے رہ گئے اپنے سر کو بھی خم دیکھتے رہ گئے اپنی کی امید ہونے لگی اپنی کی امید ہونے لگی جام کو سر کی لا لچ بھی بہنے لگی جام کو سر کی لا لچ بھی بہنے لگی فکر دنیا سے آزاد تھے اس گھڑی فکر دنیا سے آزاد تھے اس گھڑی آخرت ہی کا غم دیکھتے رہ گئے آخرت ہی کا غم دیکھتے رہ گئی ان کی نظر اس کا کیا پوچھنا رحمتوں کی گھٹا ہر طرف اچھا گئی ان کی نظر نا اس کا کیا پوچھنا رحمتوں کی گھٹا ہر طرف اچھا گئی اپنے آپ برے فیل کو بھول کر صرف ان کا کرم دیکھتے رہ گئے اپنے اچھے برے فیل کو بھول کر صرف ان کا کرم دیکھتے رہ گئے بعد اللہ کے سب سے بڑی وسلم بعد اللہ کے سب سے برتر وہی ان کی ہر ایک ادا پر نثار اپنا دل ان کی ہر ایک ادا پر نثار اپنا دل اور لوگوں کی نظر رے جمی ہوں کہیں اور لوگوں کی نظر جمی کہیں اپنے آقا کو ہم دیکھتے رہ گئے اپنے آقا کو ہم دیکھتے رہ گئے شہر مکہ میں پھرتے رہے چار سو شہر مکہ میں پھرتے رہے چار سو ہم نے چھوڑا تو جبل ہم نے چھوڑا نہیں کوئی تو جبل اور مدینے کی گلی یوں میں بھی گھوم کر ان کا نقش قدم دیکھتے رہ گئے ان کا نقش قدم دیکھتے رہ گئے واپسی جمی میں سے ہونے لگی واپسی جب مدینے سے ہونے لگی سینے میں رہے رہ کے اٹھنے لگی خوشی بھوک سینے میں رہے رہ کے اٹھنے لگی ایک حسرت بھری ان نگاہوں سے ہم ایک ہس رگ نگاہوں سے ہم ملک باب حرم دیکھتے رہ گئے ملک باب حرم دیکھتے رہ گئے اے انیس اپنا مان ہے بس یہی اے توجہ چاہوں گا شیر پر اے انیس اپنا مان ہے بس یہی سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو جب سے توحید تو ہوئی ہے میری ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ ایسے براٹ کبھی ساتھ رہ چکا نا عشرت بھائی آپ کو معلوم سنیے انی یعنی سب نئی مان ہے بس یہی سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو جب سے توحید عید تا ہوئی ہے میری دے کے سنم دیکھتے رہ گئے دے کے سنم دیکھتے حضرت علی میاں نے شعر کو بہت پسند کرنا ہے کیا بہت اچھا جی دعا فرمائیے آپ لوگ یعنی انیس سپنا مان ہے بس یہی یعنی انی سپنا مان ہے بس یہی سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو اب کہہ رہے ہیں محسوس ہونے لگا اس لیے جب دوف محسوس ہوگا تب میں ان کو معاف کر دوں گا مگر الہ آباد جانے نہیں دوں گا کوشش کروں گا